گوشت رکھ سکتے ہیں حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس نے قربانی کی تو تین دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ باقی نہیں رہنا چاہیے اس سے اگلے سال صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سال بھی پچھلے سال کی طرح کریں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اس سال کھاؤ کھلاؤ اور چاہو تو جمع کرو پچھلے سال تو لوگ معاشی تنگی میں مبتلا تھے اس لیے میں نے چاہا کہ ان حالات میں تم لوگوں کی مدد کرو فائدہ اس بارے میں کافی ساری روایات موجود ہیں جن سب کا نچوڑ خلاصہ اور فیصلہ اس روایت میں آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قربانی کا تمام گوشت تین دن میں کھا لیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے یہ حکم اس وقت کے حالات کے مطابق ارشاد فرمایا تھا کہ جب مدینہ منورہ کے ارد گرد قحط اور فاقے نے ڈیرے ڈال لیے تھے مگر جب حالات درست ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد بھی قربانی کا گوشت کھانے اور اسے جمع کرنے اور سکھا کر رکھنے کی اجازت مرحمت فرما دی گوشت چلتا رہا مکہ سے مدینہ تک حضرت صوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی جبا فرمائی پھر ارشاد فرمایا اے صوبان اس کا گوشت بنا کر رکھ لو پھر میں برابر اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے فائدہ معلوم ہوا کہ سفر میں توشہ ساتھ رکھنا توکل کے منافی نہیں ہے اور قربانی کے گوشت کو تین دن کے بعد بھی استعمال کرنا جائز ہے دوسری روایت میں تصریح ہے کہ کہ یہ واقعہ حجت الوداع کے موقع کا ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ازواج متعارات کی طرف سے گائے کی قربانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے حجت الوداع کے سفر کے دوران آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام صرف میں حائضہ ہو گئی تھی اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا کیا حیض آ گیا انہوں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو ایسا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں یعنی عورتوں کے لیے مقرر فرما دیا ہے آپ حاجیوں کی طرح تمام اعمال اعمال حج ادا کرتی رہیں البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر ہم جب مینا میں تھے تو میرے پاس گائے کا گوشت لایا گیا میں نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متعارات کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے فائدہ معلوم ہوا کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں اور حج تمتع اور حج قران کے بعد جو دم شکر دیتے ہیں وہ قربانی کی طرف سے کافی نہیں ہوتا بلکہ قربانی ایک مستقل واجب ہے جسے پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے خواتین کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں جیسا کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ گائے کی قربانی خواتین کی طرف سے تھی